حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی چیز لکھنے سے منع فرمایا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1563